ایسوہے کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنت ہے جن کنچی نہر رواں ہمیشہ ان میں رہیں اور کامیوں کا لوگوں کا اچھا نم انعام حصہ